سب سے حیرت انگیز چیز بہت عرصہ پہلے جب تلسم انسانوں کا سب سے گہرا دوست ہوا کرتا تھا تب وہاں ایک ایلف رہتا تھا جس کا نام تھا چورو چورو کے بارے میں ایک بات تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے انسانوں کی مدد کرتا جو دل سے بہادر ہوتے اور ان میں حیرت انگیز چیزیں تعمیر کرنے کا جذبہ ہوتا چورو شہر در شہر گھومتا عظیم انسانوں کی تلاش میں اور وہ اسی طرح عظیم قصے بھی گھڑتا ایسے ہی ایک شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا اینٹونیو اینٹونیو ایک گھڑی ساز تھا اور چورو کا گہرا دوست تھا وہ فراق دل دانش مند اور محنت کش انسان تھا ایک دن کا پیغام ایک پیغام لے کر آیا سنو سنو سنو شہزادی نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کوئی بھی سب سے حیرت انگیز چیز کر سکے گا اسے بادشاہ کی بیٹی کا ہاتھ اور اس کی آدھی سلطنت ملے گی ہر کوئی جو اپنے ہنر کی نمائش کرنا چاہے اسے محل میں آنے کا نیوتا ہے ضرور آئیے اوہ یہ تو بہت ہی کمال کا ہے ہاں ایسا تو میں نے سنا نہیں کبھی ہے ہے نا صحیح صحیح بات ہاں کہا تم نے یہ عمدہ ہے تم کیا کرنے والے ہو شہزادی کا دل جیتنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں تو تمہارے خیال سے تم کوئی حیرت انگیز چیز نہیں کر سکتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا صرف ایک ہی حیرت انگیز چیز میں کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں اس وقت تو میری زندگی میں تم ہی صرف ایک نایاب چیز ہو یقیناً ایسا کرنے کے لیے میں تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کروں گا پر تم گھڑیاں بناتے ہو ہے نا تم کیوں نہیں ایک حیرت انگیز گھڑی تعمیر کرتے گھڑیاں بنانا کوئی حیرت انگیز کام نہیں ہے پر سب سے حیرت انگیز گھڑی بنانا کیا سب سے حیرت انگیز چیز نہیں ہوگی کیا تم ایسا نہیں سوچتے میرے خیال سے میں ایسا نہیں کر سکتا چورو تم کبھی جان نہیں پاؤ گے اگر تم کوشش نہ کرو اس نے اینٹونیو کو سوچنے پر مجبور کر دیا اسے آخر کھونا کیا تھا کم سے کم وہ کوشش تو کر سکتا تھا اینٹونیو نے اپنا سارا کام ختم کیا اور سونے چلا گیا اندھیرا چھایا تھا اینٹونیو اپنے اوزاروں کے بکسے کو گھورتا رہا کیا وہ سچ مچ کچھ حیرت انگیز تعمیر کرنے کے قابل تھا خیر وہ کبھی یہ کیسے جان پائے گا اگر اس نے کوشش ہی نہ کی ہو شاید اس نے کاغذ نکالا اور اپنی تصور میں کی ایک گھڑی کا کچا کھانچا کھینچا اور پھر یہ شروع ہوا شاید شاید چورو صحیح کہہ رہا ہو اس کا دماغ اچانک ان حیرت انگیز چیزوں سے بھر گیا جو وہ اس گھڑی سے کروا سکتا تھا اس نے گھنٹوں کام کیا اس کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ اس نے پوری رات نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی وہ سویا اگلے دن جیسا کہ طے شدہ تھا پورے شہر کا مجمع محل میں اکٹھا ہوا اپنے ہنر دکھانے کے لیے وہاں تلوار باز تھے جو خیر وہ کسی اور کی بجائے خود سے ہی زیادہ لڑے کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ میں کیسے خود کو چوٹ پہنچا سکتا ہوں یقیناً اگلا میں مہینوں تک سویا رہ سکتا ہوں یہ تو ابھی بھی سو رہا ہے کیا ہمیں مہینوں انتظار کرنا پڑے گا اس کے جاگنے کے لیے ایسے یہاں سے لے جاؤ اور باہر پھینک دو ایسا کرنا تو آسان ہے وہاں ایسے بازیگر تھے جو سیبوں اور ناشپاتیوں کو اچھالتے اچھالتے اکتا گئے اور پھر وہ میز کرسیوں کو اچھالنے لگے ایک مقام پر تو وہ خود سے اتنے بیزار ہو گئے کہ وہ درباریوں کو اچھالنے لگے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب سے حیرت انگیز چیز ہے یا نہیں پر مجھے الٹی آ جائے گی اگر یہ بند نہ ہوا لیکن بادشاہ سلامت اس کے بعد ہم آپ کو اچھالنے والے تھے <laughs> یہ تو بہت خوفناک ہے اگلا اینٹونیو داخل ہوا اس نے شہزادی اور بادشاہ کو سجدہ کیا میں ایک گھڑی ساز ہوں بادشاہ سلامت اور میں آپ کو اپنا کام دکھانا چاہوں گا وہ تمام مقابل جو محل میں جمع تھے انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اینٹونیو ہار جائے گا آخر وہ ایک ادنا سا گھڑی ساز ہی تھا اینٹونیو نے اس ڈھانچے سے کپڑا ہٹایا اور بے نقاب کیا ایک عجیب و غریب گھڑی کو یہ ایسی بدصورت گھڑی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے گستاخی معاف و حضور اعلیٰ لیکن ہنر اور دانش مندی ایسے مقام حاصل کر سکتی ہیں جو خوبصورتی کبھی بھی نہیں کر سکتی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ گھڑی دانش مند ہے چلو دیکھیں کہ یہ کیا کر سکتی ہے اینٹونیو نے بس یہی کیا کہ اس نے گھڑی کو بیچوں بیچ چھوا اور وہ چلنے لگی جب سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے تو گھڑی نے ایک بجایا اور اس سے نکلا ایک آدمی جو لکڑی کا بنا تھا خوشحال زندگی کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ اعتماد رکھو اس پر اعتماد رکھو کہ تم کون ہو اور تمہاری زندگی مکمل ہو جائے گی خیر اگر مجھ سے پوچھو تو صرف یہی ایک اصول ہونا چاہیے دیکھنے والے حیرت زدہ ہو گئے لکڑی کا ہاں۔ آدمی واپس چلا گیا گھڑی نے دو بجائے اور اس میں سے نکلی دو بیلوینا اوہ انہوں نے کتنا عمدہ رقص کیا اور ان کا کیا شاندار انداز تھا یہ سچ مچ تلسمی نظارہ تھا گھڑی نے تین بجائے اور باہر آئے چاند اور سورج بے شک اصلی والی نہیں تیسرا تھا رات کے آسمان پر چمکتا سب سے روشن ستارہ سیریس جس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اتنا سیریس بھی نہیں تھا <laughs> چوتھا چوتھا گھڑی سے چار بجاؤ اور اس نے بجائے اب یہ محل والوں کے لیے ایک سچ مچ ایسی پہیلی تھی جو انہیں سلجھانی تھی ایک گاڑی نے باہر پھینکے ٹیولپ ایک ٹڈا اور ایک خالی گھونسلہ اور ایک تازے پھلوں کی ٹوکری رکو ٹیولپ ٹڈے کو کھاتا اور ٹڈے کی روح اس خالی گھونسلے میں رہتی اور تازے پھل کھاتی میں نے پہلی سلجھا دی ایک پھول ایک بے قصور کیڑے کو کھاتا ہے اور اس کی روح پھل کھاتی ہے یہ تو بہت خوفناک ہے میں چاہتی ہوں یہ کیا ہے یہ ہے چار موسم ٹیولی باہر کے موسم میں اگتا ہے ہم سب کو اس کا علم ہے گرمیوں میں باہر آتے ہیں اور خالی گھونسلہ سردی کا موسم ہے کیوں کہ پرندے پہلے ہی اڑ گئے ہیں اور تازے پھلوں کی ٹکڑی ہے پت جھڑ کیوں کہ وہ ہمارے فصلوں کے تہوار کی اہمیت بتاتا ہے <laughs> کیونکہ پہلی پہیلی سلجھ گئی تھی اور وہ چیزیں گھڑی میں واپس چلی گئی گھڑی آگے بڑھی اور اس نے پانچ بجائے ایک اور پہیلی باہر نکلی ایک اینک ایک گھنٹہ تازی جڑی بوٹیوں کا ایک کٹورا ایک گرما گرم کھانے کی تشتری اور ایک چھوٹا سا پلا یہ ضرور پانچ اجوے تناسل یعنی ہماری احساس حص ہیں اینک دیکھنے کے لیے گھنٹہ سننے کے لیے تازی جڑی بوٹیوں کی خوشبو گرما گرم لذیذ کھانا کھانے کے لیے اور چھونا کیا میں اس پیارے سے پلے کو چھو سکتی ہوں پر جیسے ہی پہلی سلجھ گئی یہ چیزیں فوراً واپس چلی گئی کیوں کی گھڑی بھی اپنی کسی بھی احساس حصے محروم نہیں رہنا چاہتی اب آدھا وقت ہو گیا گھڑی نے چھ بجائے اور باہر آیا ایک پاسا جسے درست کرنے کی ضرورت تھی وہ ٹوٹا ہوا ہے کوئی بھی پاسا ہر وقت چھ نہیں پھینک سکتا یہ ٹوٹا نہیں ہے حضور یہ گھڑی کا وقت ہے مجھے یہ پتا ہے اور جب سات کی باری آئی تو سات چھوٹے چھوٹے بچے نمایاں ہوئے وہ ایک گھیرے میں گھومتے رہے گھومتے رہے اور لگتا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے مکھڑے کے لوپ میں پھنس کر رہ گئے ہیں میں کتنی اداس ہوں اور میں تمہارے بعد آتا ہوں ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے ہم ہفتے کے بیچوں بیچ پہنچ گئے ہیں میرے پاس رکھو اور میں چلاؤں گی آخری دن آخری دن او میں بس سونا چاہتا ہوں کیا شکریہ تم سب کا میں پورے ہفتے تھکا رہا میں کتنی اداس ہوں او کیا میں کیا میں تمہارے بعد نہیں آتا <laughs> یہ سپتہ سپتا ہے دن سکون سے واپس چلے گئے سب سے حیرت انگیز بات تب ہوئی جب گھڑی نے آٹھ بجائی آٹھ پلانٹ باہر آئے وہ یہ دکھانے کے لیے گھومتے رہے کہ ہمارا سولر سسٹم کتنا خوبصورت ہے محل بہت ہی متاثر ہوا جب پلانٹ واپس چلے گئے اب وقت تھا نو گھنگرو کے باہر آنے کا اور ایک رقص پیش کرنے کا نے خوش ہو کر کو دیکھا گھڑی پھر بجی اور باہر آئے نو سلا وہ اتنے دانش مند تھے کہ بادشاہ کی درباریوں کو اپنی کی فکر ہونے لگی اس سے پہلے کی بادشاہ کچھ کہہ پاتا شکر ہے خدا کا شکر ہے خدا کا اچانک دو بچے باہر آئے چلو ایک کھیل کھیلیں ہاں، دیکھو گھڑی میں گیارہ بج گئے سب نے صبر سے انتظار کیا کیونکہ اب وقت ہو گیا بارہ کا گھڑی ہلی اور باہر نکلی ایک بوڑھی عورت ہر کوئی الجھن میں پڑ گیا پر پھر وہ گانے لگی اس نے اپنی پرکشش آواز میں بارہ خوبصورت نغمے گائے اس کی جنتی آواز نے پھول کھلا دیے اور محل کے باہر چڑیا ناچنے لگی یہ اتنی خوبصورت آواز تھی جو کسی نے کبھی نہیں سنی تھی یہ سچ مجھے بہت حیرت انگیز چیز ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ اپنی بیٹی کا نکاح کہا اینٹونیو گھڑی ساز جیسے ہنر مند انسان سے کرا دوں محل میں ہر کوئی اس پر رضامند ہو گیا کہ گھڑی ہی سب سے حیرت انگیز چیز تھی شہزادی بھی گھڑی ساز سے محبت کرنے لگی تھی جیسے ہی بادشاہ نکاح کے تاریخ کا اعلان کرنے ہی والا تھا نہیں گھڑی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی تب بھی جب اسے تباہ کیا جا رہا تھا اس کو دیکھنا بہت ہی حیرت انگیز تھا بھیڑ بس وہاں کھڑی رہی اور اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکی <laughs> لو میں نے سب سے حیرت انگیز چیز کو نست نابود کر دی کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے یہ یقیناً ہے تو آپ کے اصول کے مطابق مجھے تمہاری شہزادی سے نکاح کرنے کا حق ملے گا اور مجھے تمہاری آدھی سلطنت بھی ملے گی کیا یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے لیکن ابا مجھے معاف کرنا میری بچی وعدہ خلافی نہیں کی جا سکتی پوری سلطنت اس پر رضامند ہے کہ اس نایاب فن کی یہ سب سے خوبصورت تخلیق کو نست نابود کرنا سب سے حیرت انگیز کام تھا تم رضامند نہیں ہو ہاں پر اس طرح سے نہیں میری عزیز شہزادی وعدہ کیا گیا تھا سب سے حیرت انگیز چیز کے لیے کسی خاص قسم کی حیرت انگیز چیز کے لیے نہیں <laughs> میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں محل بہت چکا رہ گیا اور سب ہاں۔ اداس ہو گئے اینٹونیو بہت اداس ہو گیا وہ واپس اپنی ٹوٹی ہوئی گھڑی اپنے اندھیرے گھر میں اٹھا کر لے گیا وہ بستر پر بیٹھا اتنا اداس وہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھا یہ خوفناک ہے یہ یہ ہے میری حقیقت <laughs> میں کتنا احمق تھا کہ شہزادی سے نکاح کرنے کا خواب دیکھتا رہا کوئی بات نہیں چورو کچھ بھی نہیں بدلا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی مجھے بس سو جانا چاہیے پر چورو آسانی سے اپنے دوست کے لیے ہار نہیں ماننے والا تھا اگلے دن شہزادی کا نکاح اس انسان سے ہونے والا تھا جو کہلایا جانے لگا حیرت انگیز تباہی مچانے والا تیاریاں ہو گئیں پر کوئی بھی خوش نہیں تھا نہ شہزادی اور نہ بادشاہ حیرت انگیز تباہی کرنے والا محل میں داخل ہوا اور غرور سے شہزادی کے پاس کھڑا ہو گیا جب سب وہاں کھڑے تھے اداسی سے یہ سب دیکھتے ہوئے محل کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا بادشاہ سلامت وہ وہ آ رہے ہیں کون آ رہا ہے ٹوٹی ہوئی گھڑی کی روح ہے یہ حقیقت وہ لکڑی کا آدمی ہفتے کے دن اور پلانٹ بھی اڑتے ہوئے اندر آئے تم تم نے سوچا تم ہنر کا قتل کر سکتے ہو فن کا قتل کر سکتے ہو سکتا ہم گھومتے ہیں یہ کس کا قصور ہے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ فن کی کوئی نہیں ہوتی چلو اسے نہ میری پیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رک جاؤ میں احمد تھا یہ سوچتے ہوئے کہ میں فن کا قتل کر سکتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو میں رضامند ہوں میں گھڑی ساز سے حسد رکھنے لگا تھا اس کے ہنر اور وہ دانش مند گھڑی جو اس نے تعمیر کی وہ سچ مچ حیرت انگیز چیز تھی میں ہتھیار ڈالتا ہوں میں ہتھیار ڈالتا ہوں کو واپس اسے ادھر آؤ میرے بچے سچ مچ تم ہی میری آدھی سلطنت کے حقدار ہو اور میرے دل کے شہزادی اور اینٹونیو کے دوبارہ ملن سے محل میں خوشیاں چھا گئیں گڑی ساز نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے کتنا ہی طاقتور اور برا تباہی کرنے والا ہو سچا ہنر کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا اور جہاں تک حیرت انگیز تباہی کرنے والے کا سوال ہے خیر وہ ایک حیرت انگیز نوکری کر رہا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کرتا ہوا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انجام صحیح تو سب صحیح اوہ کیا ہوا تھا کیا میں نے آدھی سلطنت اور شہزادی کا دل جیت لیا نہیں تم نے نہیں جیتا یہ کہانی کا آخر ہے او نہیں نہیں رکو میں تمہیں سب سے حیرت انگیز چیز دکھا سکتا ہوں میں دکھا سکتا ہوں